امام بن یاحیہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ قربانی کے لیے ایک اونٹنی ہاں کے لیے جا رہا ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو کر جا انہوں نے کہا کہ یہ تو قربانی کا جانور ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار ہو جا افسوس ویلکا دوسری یا تیسری مرتبہ یہ فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر چھ ہزار ایک سو انسٹھ